جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے تو چاہیے کہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألوک ما علی من کا ومن شر ما علی اے اللہ میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس اس شر سے جس پر تو نے کو پیدا کیا ہے اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کی چوٹی کو پکڑے اور اسی طرح دعا کرے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سعید نے اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا بیوی اور خادم کی پیشانی کے بال پکڑے اور برکت کی دعا کرے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ساٹھ